دما نہیں رہا دما نہیں رہا نفس نفس گھٹن قدم قدم تھکن جلے ہوئے آسماں سے گر رہے ہیں کباب ہو گئے ہیں کیا پرکاش کے سوپن دیکھتے پرند ٹھٹھر رہے ہیں زم حریر مردہ گھر میں دو دراز جسم لبوں پہ پھیپھڑی جمی ہوئی اتر رہا ہے آنکھ میں سفید موتیا دلوں کے سگ گلی میں بھونکتے ہیں ڈھونڈتے ہیں دامن آشنا مسافروں کے سونگتے ہیں پریت کی مہک تھکن سے بیٹھتے ہیں ہار کر کریتی ہے خواب کی چڑیل قبر سے نکالتی ہے داغ داغ دھڑ کھروچتی ہے رات بھر کبود جلد یہ خلفشار جسم کے اجاڑ مرغزار میں کسی پرند کی پکار درخت ڈھہ چکے سبھی پشو پکھیرو جا چکے یہ آخری پرندہ کون ہے ہما یا میں یہ کون ہڈیاں چبا رہا ہے دل کا ماس کھا رہا ہے سینا ریگزار غموں کے اندھکار میں اٹے شہر یہ دل ہیں یا ہیں ریت میں دھسے ہوئے کھنڈر